جلسہ آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے محبت کس سے کرنا چاہیے محبت قرآن سے کرو کیونکہ وہ ایک مقدس کتاب ہے میری ماں بہنیں محبت ماں سے کرو کیونکہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں میری ماں بہنیں محبت استاذ سے کرو کیونکہ وہ ہمارے زندگی بتاتے ہیں محبت غریب سے کرو کیونکہ وہ غریب ہے میری ماں بہنیں محبت ایک مقدس جز ہے جو خدا کی طرف سے انسان کو ایک مثال تحفہ کے طور پر ملتا ہے اللہ تعالی مجھے کہنے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ماشاءاللہ السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعی میں محبت قرآن سے کرنا چاہیے ماں باپ سے کرنا چاہیے استادوں سے کرنا چاہیے اور آج کل کے ماحول کے حساب سے لوگ محبت رکھتے ہیں اخبار سے دنیا کے ناولس سے یا فلمی کتابوں سے محبت رکھنا چاہیے ماں باپ سے لیکن لوگ محبت رکھتے دوستوں سے آڑے باڑے والوں سے غیروں سے ہاں،, ہاں محبت رکھنا چاہیے استاد سے لیکن استاد سے محبت رکھیں گے تو استاد کی بات ماننی پڑے گی تو پھر محبت رکھتے ہیں اسے بازارو لوگوں سے جو ہمیں شرارت سکھاتے لیکن اس بچی نے جو باتیں بتائی ہیں ماشاء اللہ ہمارے لیے زندگی میں مشاعل راہ ہیں اور ایک بات اور بھی دیکھو یہ جو بچیاں جو بات کر رہی ہیں یہ جو عربی زبان کے قائدے اردو میں جا رہی ہیں ہم لوگ عربی پڑھے تو بھی ایسا نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ عربی پڑھے تو بھی ایسا نہیں پڑھ سکتے یعنی کہ الفاظ اتنے انداز سے اور اتنا دھیان سے یہ بچے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک طرف ڈر بھی ہے ان کو اور ایک طرف جو ہے اس کو ادا کرنے کی فکر بھی ہے اللہ ان بچیوں کے لیے برکت عطا کرے اور زندگی میں سچائی کے راستے پر موت تک باقی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ان کے ماں باپوں کو بھی قبول فرمائے تو میرے محترم بھائیوں اور میرے محترم ماں بہنوں اب میں دعوت سخن دیتا ہوں میمونہ اور ان کے ساتھیوں کو یہ شعبہ ناظرہ کے بچیاں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گی یہ سب ایک ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف جتنی بھی کرو کم ہے اور جتنی بھی سنو کم ہے اور اور جو ہے اس وقت میں ہم اللہ کی تعریف سن کر اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں دھیان سے سنیں